یہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے یعنی لڑکوں سے جو گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے رسوا ہوئے ہیں فائل و مفعول آن میں رسوا ہوئے ہیں فائل و مفعول آن میں دونوں حیا کے اپنے جنازے اٹھا گئے دونوں حیا کے اپنے جنازے اٹھا گئے ہرگز ملا سکیں گے نہ آنکھیں تمام عمر ہرگز ملا سکیں گے نہ آنکھیں تمام عمر آپس میں شرم کے جو وہ پردے ہٹا گئے آپس میں شرم کے جو وہ پردے ہٹا گئے دھوکہ یہ تھا کہ حق محبت ادا کرے دھوکہ یہ تھا کہ حق محبت ادا کرے نفرت کا بیج تاد میں آخر جما گئے نفرت کا بیج تاد میں آخر جما گئے ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے سمجھے تھے جس نظر کو اساس سے حیات دل سمجھے تھے جس نظر کو اساس سے حیات دل کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بچا گئے کیوں اس نظر سے آج وہ نظریں بچا گئے کیا کم ہے دوست تو یہی لانت مجاز کی کیا کم ہے دوست تو یہی لانت مجاز کی پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے کیا کم ہے دوست تو یہی لانت مجاز کی پہچاننے کے بعد بھی آنکھیں چرا گئے اور مکتا ہے حضرت رحمۃ اللہ کا یہ عشق کی صورت میں تقاضے تھے فسق کے یہ عشق کی صورت میں تقاضے تھے فسق کے دونوں کو ایک پل میں جو رسوا بنا گئے دونوں کو ایک پل میں جو رسوا بنا گئے ہم جنس پرستی سے سے لذت اڑا گئے انسانیت کا اپنی وہ پرچم جلا گئے رسوا ہوئے فاعل و مفعول آن میں دونوں حیا کے اپنے جنازے اٹھا گئے ہرگز ملا سکیں گے نہ آنکھیں تمام عمر آپس میں شرم کے جو وہ پردے ہٹا گئے